ہمیں ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عبد عبد الملک بن بن بن بن ابی بکر بکر حارث مخزومی نے اپنے والد ابو سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث و واقعات سیرت بیان کرتے ہوئے سنا وہ اپنے بیان کے دوران میں کہہ رہے تھے جس پر جنابت کی حالت میں فجر کا وقت آ جائے تو وہ روزہ نہ رکھے میں نے یہ بات اپنے والد عبد الرحمن بن حارث کو بتائی تو انہوں نے اس کا انکار کیا اس پر عبد الرحمن چل پڑے اور میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ ہم حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے عبد الرحمن نے ان دونوں سے اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا کہا جواب میں ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے خواب کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے پھر آپ روزہ جاری رکھتے پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ مروان کے پاس آ گئے عبد الرحمن نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی تو مروان نے کہا میں تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں کہ تم ضرور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اس بات کی تردید کرو جو وہ کہتے ہیں کہا تو ہم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حدیث کا راوی ابو بکر اس اسنا میں اپنے والد عبد الرحمن کے ساتھ موجود تھا کہا تو عبد الرحمان نے یہ واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا واقعی ان دونوں یعنی حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ بات کہی ہے انہوں نے جواب دیا ہاں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ اس مسئلے کو زیادہ جاننے والی ہیں پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں جو کہا کرتے تھے اس کو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ بات فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنی کہا اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اس بات سے جو وہ معاملے میں کہا کرتے تھے رجوع کر لیا میں یعنی ابن جریج نے عبد الملک سے کہا کیا ان دونوں نے فی رمضان کے الفاظ کہے کہا اسی طرح کہا آپ احتلام کے بغیر حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ جاری رکھتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نواسی